اور ہمارے جو بھائی صاحب ایڈم اسپیکر صاحب جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ایکس مسلم بہتر تو یہ ہوتا کہ اگر آپ جو ہے یہ اپنا چہرہ کور کر کے جو آپ بیٹھے ہیں آپ اپنا چہرہ کھول کر کے بات کرتے تو زیادہ بہتر بات ہو سکتی تھی blood of a Muslim who confesses that none has the right to worship um, except Allah and I am his proposer جو بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اس کا خون نہیں کیا جا سکتا اس کو قتل کیا نہیں کیا جا can not be shed except in three cases صرف ان تین کیسز میں کیا سکتا ہے and the one who reverse from Islam I apostate and leave Muslim تو اگر وہ مرتد ہو جائے اسی وجہ سے میرا چہرہ چھپا ہوا ہے بھائی جو اسلام کو نقصان جیسا آپ نقصان پہنچا رہے ہیں تو کیا اس میں اس حالات کے اندر اگر آپ اسلام کی حقیقت دکھائیں گے آپ کو قتل کر دیا جائے